اللہ کی آیتوں میں جھگڑا ناؤ کرتے مگر کافر تو اے سنی والے تجھے دھوکا نہ دے ان کا شہروں میں اہل گالے دراتی پیرنا